سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سیاہ چیزوں یعنی بچھو اور سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے حدیث نمبر انیس سو پچاس مسنط احمد